کہ میں نے کچھ کتابیں پڑھی تھی جس میں کہ علماء حضرات نے یہ کہا تھا کہ جو کرمنل میٹرز جو ہیں کرمنل کیسز جو ہوتے اس میں ایک عورت کی گواہی بھی کافی ہے لیکن کاروباری معاملات جو اس میں دو عورتوں کی گواہی ضروری ہے اور انہوں نے جو کرمنل میٹرز میں جو ایک عورت کی گواہی کا کہا تھا بخاری کی کچھ حدیثوں کے دلائل دیے تھے کہ جس میں عورت کے اوپر شبہ کیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بلایا اور کہا کہ یہ جنا تھا یہ تم کو ریپ کیا گیا تھا اور اس نے جب بتایا کہ ریپ کیا گیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک عورت کی گواہی جو ہے مان لی تھی اور پھر جنہوں نے کی تھی حرکتیں ان کو جو ہے سزا دی تھی یہ تو میرا سوال تھا مفتی صاحب اب کاکا جی کا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ کلندری جو ہے وہ ولی سے اس کا درجہ ولی سے زیادہ ہے تو ان کا سوال یہ ہے کہ یہ پھر آدھی کیلنڈری کیا چیز ہے میرے خیال سے ان کا اشارہ حضرت رابعہ بصری کی طرف ہے کہ ان کو آدھی کیلنڈری آدھا کیلنڈر کیوں کہا جاتا ہے جی شبلی بھائی مسئلہ یہ ہے کہ کسی خاص واقعے کو لے کر قرآن اصول کو نہیں ٹھکرایا جا سکتا کہ ایسے تو اللہ ماشاء اللہ ہر عورت ہی کہے گی کہ میرے ساتھ جاتی ہوئی ہے زبردستی ہوئی ہے تو کیا عورت کو چھوڑ دیا جائے گا اور مرد کو پھانسی دے دی جائے گی اور سنسار کر دیا جائے گا یہ تو کرائم سے معلوم کرنا پڑے گا اور خاص کر عورت کی جو گواہی ہوتی ہے وہ دودھ پلانے کے مسئلے میں قبول کی جا سکتی ہے کہ ردات کا جو مسئلہ ہے کہ اس کو کتنے سال تک دودھ پلایا گیا اس کے علاوہ جتنے مسائل ہیں اس میں دو عورتوں کی دعائی ایک عورت کے برابر ہوگی بلکہ خاص کر قرآن نے اس مسئلے میں بھی عورتوں کو شامل کیا کہ اس مسئلے میں بھی عورتیں جو ہیں چونکہ دیکھیے یہ مسئلہ تو مرد کے بھی جہاں دو مردوں دعائیں اس مسئلے میں تو اس کی بھی جو ہے وہ چار مرد ہوں تب گوئی بنتی ہے تو چونکہ اس عورت کے ساتھ مسئلہ ہوا تو اس کا علیحدہ مسئلہ تھا ہر عورت پر یہ مسئلہ قائم نہیں کیا جا سکتا آج بھی اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو جس عورت کا مسئلہ ہے اس کی بات اور ہے لیکن دوسری گواہیاں جو دے رہی ہیں وہ ویسی ہی ہوں گی اب دیکھیے اس عورت کی گواہی نہیں ہے وہ تو عورت خود جرم میں شامل ہو گئی مجرم ہے یا نہیں ہے اب اس کا ہی تو فیصلہ کرنا ہے کہ اس عورت کا زیادتی کی گئی یا اس عورت نے اپنی مرضی سے یہ کیا اس کا تو فیصلہ کرنا ہے خود وہ کہے گی تو وہ تو خود اب یعنی کٹہرے میں ہے اس کی تو گواہی نہیں ہوگی گواہی تو دوسری عورت دے گی اور دوسری دے گی تو وہی ہوگا کہ وہ دو عورتیں ہوں گی تو ایک مرد کے برابر ہوگی اور یہ کاکا جی میرے خیال میں اصل میں فقیر الدین بھائی کی جو ہے نا وہ سنت پوری کر رہے ہیں ماشاء ماشاء آپ کو پتا ہے ان کا میٹ کہتے ہیں کڑاکے نکال رہا تھا اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ سوال آپ پوچھ لیں چلے آپ کو وہ اصل میں آپ سے ان کا پیار ہے محبت ہے آپ کو وہ اصل میں دینا چاہتے ہیں سواب تو یہ مجھے نہیں پتا یہ کلندری کیا ہوتی ہے کلندر تو میں نے سنا ہے یہ کہا جی کلندری کا جو رسوا زیادہ ہوتا ہے تو کلندری کیا ہمارے تو جو ہوتے ہیں نا وہ کلندری کہتے ہیں وہ بندر نچانے والے جو ہوتے ہیں نا ان کی عورت کو کلندری کہتے ہیں تو انہوں نے کہا جی کلندری کہا کلندر ایک اصطلاح ہے تصوف کی تو کلندر کا تو مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کلندری کا مسئلہ نہیں سمجھ میں آتا تو کلندر ایک اصلاح ہے اصلاح بھی اجمی ہے عربی نہیں ہے تو یہ اجمیوں نے ایک اصطلاح بنائی کلندر ولی کو ہی کہتے ہیں تو یہ بس ایک اصطلاح ہے مجھے بھی اس کا علم نہیں ہے کہ یہ اتنے کلندر ہیں اور ایک آدھا کلندر ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے لوگوں نے کہاں سے نکالی ہے حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ نے کامل اللہ کی ولیہ تھی اور جیسے دوسرے ولی ہیں ویسے یہ اولیاء کے میں کلندر صرف اجمی ایک تشبیح ہے ہوتے ہیں اجم میں اجمی نام ہے کلندروں کا یعنی ایک جو مست ہوتا ہے کلندر ہوتا ہے جس کو مجزوب ولی کہتے ہیں ویسے جو سالق اولیاء ہیں وہ دوسری ہوتے ہیں تو مجزوب کو کہتے ہیں تو اس کا رتبہ ولی سے زیادہ نہیں ہوتا کلندر کا رتبہ ولی سے زیادہ نہیں ہوتا ولی کا ہی رتبہ زیادہ ہوتا ہے